إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا خزینہ جاسو اس کو تیری رحم باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا آج کیا خزینہ جاسو اس کو تیری رحم باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا ایما کی تلواریں تھامی تکوا کا سامان لیا ماؤں کی فریاد سنی اور فرض مقدم جان لیا امت کی بہنوں نے ہم کو ابن قاسم مان لیا ہر وہ دیس آزاد کرانا دیوانوں نے ٹھان لیا ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قرباں اپنا آج کیا عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نے دعوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کو کفر پہ کاری وار کیا ایک جاسو اس کو تیری راہ میں باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا آگ کی صحرا سے ہم گزرے خو کے سمندر پاٹے تھے ایک اس شام کی خاطر کتنے دن گن گن کر کاٹے تھے رب کی یاد سے دل تھے روشن ظاہر میں سناٹے تھے ایک ایک ضرب پہ کفر نے پہروں زخم پھر اپنے چاٹے تھے ہم نے شکوے کفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربان اپنا آج کیا عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری کیا خزینہ جاسو اس کو تیری راہ میں باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر اپنا آج کیا عشق نبی کے جام پلانا غلفت کا انداز رہا بھر سر مقتل نظر تمنا دل کا سوز ساز رہا شام سہر سو پر سے راز و نیاز رہا اور پھر مٹی میں رل جانا سب سے بڑا اعزاز رہا زندہ رہنے کی خواہش نے مرنے کا محتاج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قرباں اپنا آج کیا عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پی پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا اس طوفان کی تہ میں ہم نے در سکینت پایا تھا جان سے گزرے تھے جس دم ایما کا مزہ تب آیا تھا اس طوفان کی تہ میں ہم نے در سکینت پایا تھا جان سے گزرے تھے جس دم ایماں کا مزہ تب آیا تھا کڑوی کسیلی دھوپ سے آگے ٹھنڈا میٹھا سایا تھا کیا بتلائے جب مالک نے جام تغور پلایا تھا کھٹے سروں کو رب نے عطا پھر ایک فقار کا تاج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا سروں کو رب نے عطا پھر ایک وقار کا تاج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر پہ کاری بار کیا اکتخذینہ جانسو اس کو تیری رحم باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربہ اپنا آج کیا ہم نے شکوائے گفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا زندہ رہنے کی خواہش نے مرنے کا محتاج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربان اپنا آج کیا کٹے سروں کو رب نے عطا پھر ایک مکار کا تاج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا